یونس اور اوقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا ابن مسیب نے کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو شام کے شہر بسرا میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو نواسی